عمر بن حفظ بن غیاس نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں آمش نے حدیث سنائی کہا مجھے ابراہیم نے ازبر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غار میں تھے جس طرح جریر اور ابو معاویہ کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اڑتیس